ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بايديهم لقال الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين وقالوا لولا انزل عليه ملك ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الارض ثم انظروا كيف كان عاقبه المكذبين اور اگر ہم کاغذ پر لکھا ہوا کوئی نوشتہ آپ پر اے نبی نازل فرماتے پھر اس کو یہ مشرق لوگ اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے تب بھی یہ کافر لوگ یہی کہتے کہ یہ کچھ بھی نہیں مگر سریح جادو ہے اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا اور اگر ہم کوئی فرشتہ بھیج دیتے تو سارا قصہ ہی ختم ہو جاتا پھر ان کو ذرا مہلت نہ دی جاتی اور اگر ہم اس کو فرشتہ تجویز کرتے تو ہم اس کو آدمی ہی بناتے اور ہمارے اس فعل سے پھر ان پر وہی اشکال ہوتا جو اب اشکال کر رہے ہیں اور واقعی آپ سے پہلے اے نبی جو پیغمبر ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی استحضا یعنی ٹھٹا اور مذاق کیا گیا ہے پھر جن لوگوں نے ان سے تمسخر کیا تھا ان کو اس عذاب نے آ گھیرا جس کا تمسخر اڑاتے تھے اے نبی آپ فرما دیجئے کہ ذرا زمین میں چلو پھرو پھر دیکھ لو کہ تکذیب کرنے والوں کا کیا انجام ہوا سامعین اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے مشرقوں کی ذہنیت اور صاف دلائل کا بیان مشرقین کے اعلاد اور مقابرہ و منازعے کی خبر دیتے ہوئے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر ہم تم پر کوئی ایسی بھی کتاب نازل کرتے جو کاغذوں میں لکھی ہوئی ہوتی جس کو وہ ہاتھ سے بھی چھو سکتے اس کو آسمان سے اترتی دیکھ سکتے تو پھر بھی یہ کافر یہی کہتے کہ یہ تو کھلا جادو ہے جیسے کہ محسوسات کے اندر بھی ان کی فساد پسند طبیعت کا اقتدا یہ ہے کہ اگر ہم ان پر آسمان کا ایک دروازہ کھول دیں جس میں اوپر چڑھنے بھی لگیں تو یہی کہیں گے کہ ہماری آنکھیں مند گئی ہیں اور ان پر نظر بندی ہو گئی ہے یا جیسا کہ فرمایا اگر آسمان کے ٹکڑے بھی گرتے ہوئے دیکھیں تو کہیں کہ بادل کے ٹکڑے ہیں اور پھر ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی فرشتہ لگا لپٹا کیوں نہیں رہتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ایسا ہو تو پھر تو بات ختم ہے وہ فرشتے کو دیکھنے کے بعد بھی وہی جادو کی رٹ لگائیں گے تو انہیں اس وقت کی طرح راہ راست پر آنے کے لیے مہلت دی ہی نہیں جائے گی فوراً عذاب الہی آ پہنچے گا اور فرمایا کہ جس روز وہ ملائکہ کو دیکھ ہی لیں گے تو پھر مجرمین کے لیے کوئی اچھی خبر ہے ہی نہیں پھر آیت مذکورہ میں ارشاد ہے کہ اگر ہم انسان رسول کے ساتھ کسی فرشتے کو بھی نازل کرتے تو وہ بھی انسان ہی کی شکل و صورت میں ان کے سامنے آتا تاکہ وہ لوگ اس سے خطاب کر سکیں یا اس سے کوئی انتفاع پا سکیں اور جب یوں ہوتا تو بات ان پر مشتبہ ہو جاتی کہ جیسے رسول بشری کے بارے میں شک کر رہے ہیں ملک بشری کے بارے میں یہی شک انہیں دامنگیر ہوتا کیونکہ وہ بھی آخر بشر ہی کی شکل و صورت رکھتا جیسا کہ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا ہے کہ آسمان سے تو ہم فرشتہ اس وقت اتارتے جب کہ زمین پر فرشتے چلتے پھرتے ہوتے اور جب ایسا نہیں تو آسمان سے بھی کیوں اتارا جائے گا یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ جب مخلوق کی طرف وہ کوئی رسول بھیجتے ہیں تو انہی میں سے بھیجتے ہیں تاکہ ایک دوسرے سے بات کر سکیں اور اس رسول سے انتفاع ان لوگوں کے لیے ممکن ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مؤمنین پر اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ ان کا رسول انہی میں سے ایک آدمی ہے جو ان پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں پیش کرتا ہے اور ان کو پاک بناتا ہے ورنہ وہ فرشتے کی طرف تو اس کے نور کی وجہ سے نظر بھی نہیں ڈال سکتے اور بات پھر بھی ان پر مشتبہ ہو جاتی اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے کے نبیوں کے ساتھ بھی تو اسی قسم کا مذاق کیا گیا تھا چنانچہ اس مذاق و استحضاء کے سبب یہ قومیں ہلاک ہو گئیں اس آیت کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھارس دی گئی ہے کہ اگر کسی نے آپ کی تکذیب کی یعنی آپ کو جھٹلایا تو پرواہ نہ کیجیے پھر مؤمنین کو اپنی نصرت اور عاقبت حسنہ کا وعدہ دیا گیا اور آخر میں یہ بھی فرمایا کہ دنیا میں چل پھر کر تو دیکھو کہ قرون ماضیہ یعنی سابقہ زمانوں میں جن لوگوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا ان کی بستیوں کے کیسے کھنڈر پڑے ہیں اور دنیاوی عقوبت کا انہیں کیسا عذاب دیا گیا اور پھر آخرت میں الگ عذاب دیا جائے گا اور پھر رسولوں اور مؤمنوں کو ہم نے کیسا بچا لیا تھا